اور اے پیغمبر ان کے سامنے نوح کا واقعہ پڑھ کر سناؤ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ میری قوم کے لوگوں اگر تمہارے درمیان میرا رہنا اور اللہ کی آیات کے ذریعے خبردار کرنا تمہیں بھاری معلوم ہو رہا ہے تو میں نے تو اللہ ہی پر بھروسہ کر رکھا ہے اب تم اپنے شریکوں کو ساتھ ملا کر میرے خلاف اپنی تدبیروں کو خوب پختہ کر لو پھر جو تدبیر تم کرو وہ تمہارے دل میں کسی گھٹن کا باعث نہ بنے بلکہ میرے خلاف جو فیصلہ تم نے کیا ہو اسے دل کھول کر کر گزرو اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو